حضرت ابو موسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس زمین کی جس چیز پر بھی قسم کھا لوں پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بہتر دیکھوں تو میں وہ بہتر کام کروں گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو دس